وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اور اہل کتاب کا ہر فرد ان کی وفات کے قبل ان پر ضرور ایمان لے آئے گا اور وہ قیامت کے دن ان کے بارے میں گواہ بنیں گے اس آیت کے معنی میں علماء تفسیر کے دو اقوال ہیں ایک قول یہ ہے کہ ہر یہودی و نصرانی اپنی موت سے پہلے جب حالت نزا میں ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام پر ضرور ایمان لے آئے گا لیکن اس وقت کا ایمان کام نہ آئے گا محمد بن الحنفیہ اکرما مجاہد اور محمد بن سیرین وغیرہ کا یہی قول ہے دوسرا قول یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں آسمان سے نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے تو اس دور کا ہر یہودی و نصرانی ان کی وفات سے پہلے اس بات پر ایمان لے آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے نہ قتل کیا تھا اور نہ پھانسی دی تھی اس وقت دین اسلام کے علاوہ تمام ادیان ختم ہو جائیں گے اور تمام یہود و نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح دین اسلام کی پیروی کریں گے ابن جریر کہتے ہیں کہ یہی قول زیادہ صحیح ہے ابن کثیر نے بھی اسی قول کی تائید کی ہے بخاری و مسلم نے ابو حرر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ان قریب ابن مریم تمہارے پاس انصاف ور فیصلہ کرنے والے کی حیثیت سے آئیں گے سلیب کو توڑیں گے خنزیر کو قتل کریں گے جزیہ کو ساقط کر دیں گے یعنی صرف اسلام کو قبول کریں گے اور مال کی اس قدر بہتات ہو جائے گی کہ کوئی آدمی صدقہ قبول نہیں کرے گا اس زمانے میں ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا ابو رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھو اور پھر یہی آیت پڑھی مسند احمد میں ابو رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں اسلام کے علاوہ دیگر تمام ادیان کو ختم کر دے گا اور عیسیٰ علیہ السلام چالیس دن مہینہ یا سال زندہ رہیں گے اس کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے صحیح مسلم میں نواس بن سمعان کی روایت ہے کہ وہ دمشق میں مشرقی مینارہ کے پاس اتریں گے حافظ بن کثیر نے بہت سے صحابہ اکرام سے متعدد حادیث نقل کی ہے جن میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی صفت اور جگہ کا ذکر آیا ہے کہ وہ دمشق میں مشرقی مینارہ کے پاس فجر کی نماز کے وقت اتریں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام اہل کتاب کے بارے میں ان کے ان اعمال کے مطابق گواہی دیں گے جن کا انہوں نے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے مشاہدہ کیا تھا اور جن کا مشاہدہ زمین پر دوبارہ اترنے کے بعد کریں گے قطادہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ شہادت دیں گے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا اور اللہ کے لیے اپنی عبودیت کا اقرار کریں گے